خلاف بھی کوئی گلا کر سکیں سکون حق چند جہاں سن وہ سبر میرے کو پہنچ گئے اسے جی اس طرح راتی انہیں میں گل ہے کرنا لکھو بھی کدو گیا کردار نے جان دیا میں یار میرا جلسہ نہیں پتہ

اس بندے دے بارے جو آکھیں گا مطلب ہے نا اتنا مراد ہوئی کہ جن عالم آکھیں ان آکھیں جناب کی ان دا خطاب ہوئے لوگ کی کینوں آکھیں عالم ہاں مومن نو پھڑ لے یہ دل کر یار خدا دے بچے نے آکھا توبہ کر کافر ہو گئے یہ خیر کی بکواس کر لے وزیر شان الحمدللہ الحمدللہ پھر نام مراد خان شاہ آتا ہے کہ شیخ ابن عربی دا کے نہیں

ساڈے مسئلہ کرو آسمان تے لے جانے تھلے کو نہیں لاسٹ اللہ تعالی اس کو تھلے اتارے ہے پھر واپس کر دیتا منگو سنیا

جس کے اندر اصل عبارت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ما ماتا علی الکفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت نہیں ہوئے ما ماتا دو بار ما تھی جڑا لکھن والا تھی ان سمجھیا کہ اتے ایک دو ما کٹھے کیوں آ گئے نے یہ تو کی پڑھدا ان لکھن والے نے کیونکہ پہلا کتاباں چھپتیاں تھوڑیاں سن لکھی لیا تھا کاتر تو لکھوا دے سن وہ کاتر صاحب نے ماں ایک گرا دیتا ایک رہن دیتا وہ ہوں ماں تال کوفر دا مطلب بن گیا کوفر پر مر گئے جی آدھے نا کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دفاع پڑھتے رہے ایک نقطے نے ہمیں محرم سے گزرم کر یہ اس قبیلے کی بنے یہ آدھے ناسک طاقت کی غلط تا کر کے اس نسخے دی عبارت اور وہ نسخے کا یہ سارے کو موجود ہے جس کے اندر ماں ماتا لکھا امام اعظم کی کتاب جو ہے وہ عقیدے کی کتاب عقیدے کی کتاب کے اندر لکھنا حضور دوبارہ کر کوفر سے مرے تو کی کی یہ عقیدے کی کتاب لکھنا سی جی، لکھا ہے انہوں نے کہ کوفر پر فوت نہیں ہوئے

قباحت نہیں آپ دی مرضی منشا جی مرضی پیچھے پڑھ لیں لیکن گل سیفیاں دی لانت اے نہیں سیفیاں دی اور لانتا نے اصل کہ نیچری طبقہ ہے نظام دا شریعت کی نقیز کے حامی ہیں شریعت کے مخالف کے حامی ہیں شریعت کی ضد کے حامی ہیں

پڑھیا ملنا یہ انہوں نے پیو دے انست یہ صوفیاء کرام تو کسی تو نہیں باقی نے جی مرضی کرنا چاہیے انہوں نے پتا صوفیاء کرام اولیاء کرام جماعت ایک ایسی جماعت ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ ہاتھ نہیں جڑے قابو اسکول نہیں آدھے سانو جدو ہی تباہ کیا پریشانی وہ وہ ہوں جی ڈبدا بندہ نا ہاتھ مارتا ہے کسی پاس بچی وہ لان کے اپنے ہاتھ کرنا شروع ہو گیا انہیں پھر یہ دیکھا بھی ہوں ایک صورت ہے کہ اس طرح کرو کہ <coughs> جھوٹے صوفی جنہ دا ظاہر بھی شرارت ظاہر بھی مطلب صوفیاء دے نال نہ رہے باطن تے جتھے رہیا ہن جڑا ظاہر اعلان تے پرانڈواں وچ پراڈواں تے جناب کوٹیاں تے بنگلے تے بے جناب صوفے تے کنا تے رہندے کنجارا تیرا تے ظاہری صوفیاء والا کوئی باطن تیرا صوفی کیویں ہونا یہ تے ظاہری فراون والا فراون اے کالج رہندے سن تے صوفی رہندے سن

پتہ نہیں کنے ایک بندے نے حضرت صاحب نو عرض کر دتی کہ حضور ہاں دے میں اج جگہ بنا دے میں اطراف بیٹھو وچ فرمایا میں اللہ رسول کافی ہے اللہ جو نو منظور ہوندے تے اپنے ہتھاں نال اٹھاندا اللہ اسا اپنے مربع والے کا اوتھے جو نو اٹھا دتا تے مطلب اور منظور تینا تلیاں دا ظاہر کرونا والا ہے وہ حضرت انداز اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کرانے کے اس لیے حضرت مدینہ شریف مدینہ شریف نہیں لیکن اس وقت فرمایا شہر ہے بندے فرایا تو خالی گیا

جی فرون دیا عمارت نا تو فرون کا شہر تصا بنا چڈیا رسول تو بنا رہن شیشہ خدا دل جاری دل جاری یاد ہی لائی چوبی گھنٹے گفتگو گفتگو جو کر رہے ہیں لوگ اس وقت یاد ہی لائی دل لوٹا جبکہ یہ مصنوعی سوفی لان تھی جھوٹے بنا دار نے ماننا ہونا بوٹ نے حضرت ہے صوفی با خاص جا زندگی آپ جفا

ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੀ ਸਟਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਡੌਰੂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜੁਮਾ ਪੜਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਹੈ ਡੌਰੂ ਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠੂ ਦਾ ਜੇਠੂ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀ ਤੋਂ ਡੌਰ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਬਸਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੁਤਫਕ ਰਹੋ تو لوگوں متفق کرو رکھو تو انہوں نے آخو بابا اللہ اللہ اللہ دھی چو لے کے سر تک ہل ہے نا ہل ہل کے تو لگ پہ چودہ جا رہا تیرا کی تلک ہے خدا رسول جدو تندر دشمن کفر متفق ہوا بیٹھا کتے دے پتر نواں تصوف اے کہ اے کفر نال اتفاق ہے صوفی اے او ٹولا پیا اچھا انہاں دے دربار بن گئے نے ہن کوئی حکومت وچ افسر ریٹائر ہوندا ہے تے او صوفی بن مندا کیوں بن تو صوفی کی بنیا صوفی کی اے بورڈ اے بورڈ والے صوفی جڑے نا جیڑا کچا نکلتا ہے بورڈ لگ جاتا ہے

یہ وہی دجال کر رہا تے یہ جڑا سیاسی کنزیر وہی بلائیں ہاں، یعنی ہاں، شرطیہ میں تانوں کہہ رہا انہاں دے منہ چوں فرنگی تہذیب نظام حکومت کے خلاف ساری ایتھے نہ اللہ اللہ میرا نک میں کریں ڈر گیا من پوچھے کو ٹپلے میں

اپنے مرشد صاحب دے وقت دیں گے کبھی یارویں شریف کا ختم دلایا ہو کی ہے جڑا دین حضور پاک دے گئے نا پہلے پورا کریو یہ کہڑے کام ہونا ہے نا ہمرا دنیا و سارا دین چھوڑ کے کوئی یارویں نو پڑھی کڑا کوئی اس نو پڑھی کڑا تا میں آنا ہونا میں کہ دسو نا مراد جنے درباراں تے بیٹھے نا جڑے حضرت الو صاحب یہ الو صاحب جڑے پیر صاحب ہیں انہاں نام مراد خنزیراں دے ہر فرد خلا ہون گے لیکن اور خلا نہیں ہوندے پھر کی کر دین لانتی بھی کاروبار جو ہے واوا واہ چلتا ہے سال دو ہر چھ مہینے بعد سرکار اس کرتا ہے سب نام مراد بدعات نے جنہوں نے شریعت نو اٹھا مراد بزرگان نے جڑے عمل جڑے کیتے سن شریعت کی تکمیل تو بعد کیتے سن شریعت روڑ کے بے ایمان تے کفر دے حضور فاطمہ تے جڑا کھانے دا مسئلہ بندو تے ستمے بہت زیادہ کھانا پکا تقسیم کر لو اگر کھانا پکایا جائے صرف سو دیو لا دیں باہر نیت سدکا ہوئے کھوا کے ضرور تے او اس ویل پک سکتا ہے جے ادھر دفنا ہے سمجھ آ گئی سد کا ہے ہر وقت جائز ہر مطلب صورت جائز سمجھ آ گئی کن تھوڑا بہت سخت

ਖਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਦਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਕੀਰਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ یہ زیادہ تر دعوت پکاؤں تا کر کے برادری نو ہاں یہ سب دعوت کا سلسلہ ہے ہے ہے یہ حرام صدقے کے طور پہ جڑا جڑا کرتا کوئی دوروں آ جا وہ نہیں میت تو سارا یہ بھی دے دیں ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਈਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਰਪੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋੜਾ ਬੱਟਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਈਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕਾਈਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਦਾਤ ਆ ਗਈ یہ رات آ گئے ہیں نا پھر سواب تو مقصود نہ ہویا جنو مسکین آ کے کھانا کھوائیے ہن او تے بڑا پے جندے ہن کینو کھوائیے صدقہ دینے ہیں مثال دے طور شون پچھلے میرے تے صدقے دتے سی صدقہ دے رہے ہو یار نے یار کتے ماڑے لگنے تو میرے گل پہ آئے صدقے واسطے ضرور دسنا نہیں دس دسو زکات دینی ہے زکات ہاں جان دو مطلب ایمان والا بندہ پورا پھر شباب سانا سب یار دنیا بنی پہ

ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਧਰ ਛੇੜਨਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਛੇੜਨਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਰਾਰ ਆ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਖਤਮ ਖਤਮ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਜੀ کہ صدقہ کردہ سدگا کرنا چونکہ دن میتھ جی۔ وہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ وہ دعوت والا